تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے کہنے لگے ہائے ہماری خرابی بے شک ہم تو ستمگار تھے پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے اور بچھے پڑے ہوئے کر دیا سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قرآن نصیحت ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی قدر و منزلت پر رغبت دلانے کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تمہاری بزرگی ہے تمہارا دین تمہاری شریعت اور تمہاری باتیں ہیں پھر تعجب ہے کہ تم اس اہم نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اتنی بڑی شرافت والی کتاب سے غفلت برت رہے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے سور ظخرف آیت نمبر چوالیس میں فرمایا وہ ان ولی یعنی اے نبی آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور تم اس کے بارے میں ابھی ابھی سوال کیے جاؤ گے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت سی بستیوں کے غالبوں کا چورا کر دیا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سترہ میں ہے اس کا ترجمہ ہے ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی بستیاں ہلاک کر دیں اور سورہ حج کی آیت نمبر پینتالیس میں ہے کہ کتنی ایک بستیاں ہیں جو پہلے بہت عروج پر اور انتہائی رونق پر تھیں لیکن پھر وہاں کے لوگوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے ان کا چورا کر دیا بھس اڑا دیا آبادی ویرانی سے اور رونق سنسانی سے بدل گئی ان کی ہلاکت کے بعد اور لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا ایک قوم کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری یوں ہی آتی رہیں جب ان لوگوں نے عذابوں کو آتا دیکھ لیا یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ کے عذاب میں وہ آ گئے تو اس وقت گھبرا کر راہ فرار ڈھونڈنے لگے اور لگے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے اب بھاگو دوڑو نہیں بلکہ اپنے محلات میں اور اپنے عیش و عشرت کے سامانوں میں پھر آ جاؤ تاکہ تم سے سوال و جواب تو ہو جائے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کیا یا نہیں یہ فرمان بطور ڈانٹ ڈپٹ کے اور انہیں ذلیل و حقیر کرنے کے ہوگا اس وقت یہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے صاف کہیں گے کہ بے شک ہم ظالم تھے لیکن اس وقت کا اقرار بالکل بے نفع ہوگا پھر تو یہ اقراری ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا ناس ہو جائے اور ان کی آواز دبا دی جائے اور یہ مسل دیے جائیں ان کا چلنا پھرنا آنا جانا بولنا چلنا سب ایک قلم بند ہو جائے